ہے نظر میں ہے نظر میں جمالے ہبی بے خدا ہے نظر میں جمال حبیب خدا جن کی تصویر سینے میں موجود ہے سبحان اللہ ہے نظر میں جمال حبیب خدا جن کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے ہم کو کلام دیا جس نے ہم کو کلام محمد مدینے میں موجود ہے ڈرتے ہیں آپ سبحان اللہ ایسا کہتے ہیں جس نے ہم کو کلام الہی دیا جس نے ہم کو کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں کیوں کہ جنت میں سب ہے مدینہ نہیں کیونکہ جنت میں سب ہے مدینہ نہیں اور جنت مدینے میں موجود ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ کیونکہ جنت میں سب ہے مدینہ نہیں اور جنت مدینے میں موجود ہے جس نے ہم کو کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے سلے اللہ جھوم کر کے رہی ہے یہ باد سبا سبحان اللہ پھول کھلتے ہیں پڑ پڑ کے سلے اللہ جھوم کر کے رہی ہے یہ باد سبا ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں سبحان اللہ ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جو نبی کے پسینے میں موجود تاج تخت ختم نبوت شان رسالت سہدا ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جو نبی کے پسینے میں موجود ہے جس نے ہم کو کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے چھوڑنا تیبہ ہم کو گوارا نہیں پوری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے فضل و کرم سے چوتھی چار دفعہ عمرہ کرا دیا ہاں، جی، ہاں۔ ہے نظر میں جمال حبیب خدا چھوڑنا تیمہ ہم کو گوارا نہیں پوری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں ایسا منظر زمانے میں پیارا نہیں ایسا منظر آپ کو اختلاف ہے ایسا منظر زمانے میں پیارا نہیں جیسا منظر مدینے میں موجود ہے ایسا منظر زمانے میں پیارا نہیں جیسا منظر مدینے میں موجود ہے مدینہ کے درودی دیوار اور بازار اچھے ہیں مدینہ کے درو دیوار اور بازار جن میں جان ہے وہ تو کہیں موبائل بند کرو مدینہ کے درو دیوار اور بازار اچھے ہیں گلوں کے تو ہے کیا کہنے وہاں کے خار گلوں کے تو ہیں کیا کہنے وہاں کے خار اچھے ہیں قدم رکھے جہاں پر بھی میرے محبوب مدنی نے قدم رکھے جہاں پر بھی میرے محبوب مدنی نے زمانے بھر کے محلوں سے وہ دونوں غار اچھے ہیں سبحان اللہ اللہ اکبر زمانے بھر کے محلوں سے وہ دونوں غار اچھے ہیں زمانے کے محلوں سے وہ دونوں غار اچھے ہیں گلوں کے تو کیا کہنے وہاں کے خار اچھے ہیں کھڑے ہیں صبح و شام اکثر میرے آقا کے روزے پر کھڑے ہیں صبح و شام اکثر میرے آقا کے روزے پر زمانے بھر کے شاہوں سے وہ پہرے دار اچھے ہیں زمانے بھر کے شاہوں سے زمانے بھر کے شاہوں سے وہ پہرے دار اچھے ہیں گلوں کے تو وہاں ہر چیز اچھی ہے زمانے بھر کی چیزوں سے وہاں ہر چیز اچھی ہے زمانے بھر کی چیزوں سے یہاں کے اچھے اچھوں سے وہاں بیمار اچھے ہیں یہاں کے اچھے اچھوں سے وہاں بیمار اچھے ہیں مدینہ کے مد میرے آقا کے سب ساتھی تو اچھے ہیں مگر ان میں اللہ میرے آقا کے سب ساتھی تو اچھے ہیں مگر ان میں سلائے ہیں جو پہلو میں سلائے ہیں جو پہلو میں سلائے ہیں جو روزے میں وہ دونوں یار اچھے تاج تخت تو سب میں سلائے ہیں جو پہلو میں سلائے ہیں جو روزے میں وہ دونوں سبحان اللہ سلائے آپ مل کے کہیں ذرا سلائے ہیں جو روزے میں وہ دونوں یار اچھے ہیں سلائے ہیں جو روزے میں وہ دونوں یار اچھے ہیں مدینہ کے درودی دیوار اور بازار اچھے ہیں گلوں کے تو ہیں کیا کہنے وہاں کے خار